سبق نمبر پچیس زویل ارحام کی تفصیل اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کو پسند فرماتے ہیں میراث کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے زوی الفروز کو ان کے حصے دیے جاتے ہیں ان سے اگر مال بچ جائے تو اسبات کو دیا جاتا ہے اور اگر کسی کے اسبات موجود نہ ہوں تو بچا ہوا مال پھر زویل فروز میں بانٹ دیا جاتا ہے سوائے خامند اور بیوی بی کے لیکن اگر کسی میت کے زویل فروز بھی نہ ہوں اسبات بھی نہ ہوں تو اب اس کا سارا مال اس کے زویل ارحام رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا یا کسی میت کے زویل فروز میں سے صرف خامن یا بیوی ہوں اور اسبات بالکل نہ ہوں تو خامن بیوی کا حصہ دے کر باقی سارا مال زویل ارحام میں تقسیم ہوگا زویل ارحام زوی کا معنی حوالے الرحام جمع ہے رحم کی رحم ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے اور رہنے کی جگہ یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں اور میراث میں ان کا نمبر بہت دور ہے عام طور سے انہیں کوئی حصہ نہیں ملتا ان کے بھی چار طبقے ہیں نمبر ایک میت کی اپنی وہ نسل جو نہ زبل الفروز ہے نہ اسبات جیسے نواسا نواسی وغیرہ نمبر دو میت کے وہ اصول جو نہ زویل الفروض ہیں نہ اسبات جیسے نانا یا دادی کا باپ وغیرہ نمبر تین میت کے ماں باپ کی وہ نسل جو نہ زویل الفروض ہے نہ اسبات جیسے بھانجا بھانجی بھتیجی وغیرہ نمبر چار دادا دادی اور نانی کی وہ اولاد جو نہ نظو الفروض ہے نہ اسبا جیسے پھوپھی خالہ ماموں باپ کا ماں شریک بھائی ترتیب اور تقسیم زویل الرحام میں جب تک پہلے طبقے والے موجود ہوں بعد والے طبقات کو کچھ نہیں ملتا اور ایک طبقے کے رشتہ داروں میں بھی جو میت کے زیادہ قریب ہو اسے میراث ملتی ہے اور اس کے بعد والے محروم رہتے ہیں سب سے پہلے طبقہ اول کو لیں گے اگر اس طبقہ کے رشتہ دار موجود ہوئے تو باقی تینوں طبقات کی چھٹی اگر پہلے طبقے والے موجود نہ ہوئے تو دوسرا طبقہ مستحق ہوگا اور اس کے بعد والے دو طبقے محروم اسی طرح آخر تک ترتیب چلے گی پھر جو طبقہ وارث ہوگا اس میں جو رشتہ دار زیادہ قریب والا ہوگا وہ مستحق ہوگا اور اس کے بعد والے سب محروم قریب سے مراد وہ ہے جس کے اور میت کے درمیان واسطے کم ہوں گے جیسے بیٹی کی نواسی بھی موجود ہو اور پوتی کی نواسی بھی تو بیٹی کی نواسی کو میراث ملے گی مشکل اور آسان میراث میں ضوی الرحام کا مسئلہ یاد رکھنا مشکل ہے مگر چونکہ ان کا نمبر اکثر آتا ہی نہیں اس لیے مسئلہ آسان ہے کہ اس کے موٹے موٹے قوانین یاد رکھے جائیں جو کہ اس سبق میں آ گئے ہیں الحمد اور وراثت کی ترتیب سے ضبی الرحام کی جامع فہرست پیچھے گزر چکی ہے